کہ نفس کے تقاضوں نفس کے تقاضوں کا اور گناہ کے جذبات کا اندر سے مکمل خاتمہ ہو جائے اس کو ہم اصلاح سمجھتے ہیں اور جب تک اس کا خاتمہ نہ ہوا ہوا ہو آدمی سمجھتا ہے کہ اس کی اصلاح نہیں ہوئی ہوئی ہے حالانکہ نفس کے تقاضے جب تک نفس باقی ہے یعنی زندگی باقی باقی ہے نفس کے تقاضے جب تک زندگی باقی ہے اس کے ساتھ باقی رہیں گے

تقاضے کا مکمل خاتمہ یہ آخر تک نہیں ہوتا حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعات میں لکھتے ہیں کہ میں جب کانپور کے مدرسے کو مکمل چھوڑ کر کھانا بول آنے لگا تو خیال ہوا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں حضرت شاہ گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ جو برائے راز عبد العزیز مدرسہ رحمۃ اللہ علیہ سے کی اجازت یافتہ ہے تو ان کی اجازت کر لیں کیونکہ پھر اس علاقے کی طرف نہیں آنا ہوگا داسوچی جو جو کسور گول ہے ور کے لگوڑے مکھ دیکھ کے کو تو تھا نہ کسوڑے مکھے کا سپر کا اور تک اس بوری کو آگے کرو ان کا خیال ہوا کہ ان بزرگوں کی زیارت کر لوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایک سو بیس سال عمر دی تھی اور سو سال انہوں نے درس دیا اور اتنی مقبولیت اللہ نے دی تھی کہ دعا کرانے کے لیے ایک دفعہ اس علاقے کا انگریز گورنر بھی ان کے پاس آیا وہ بھی عجیب واقعہ ہے گورنر کو پتہ چلا کہ ایسے بزرگ ہیں جن کے پاس لوگ دعاؤں کے لیے جاتے ہیں دعائیں ان کی قبول ہوتی ہیں تو ان بیوی نے کہا کہ ان بزرگوں کے پاس ہم بھی حاضری کریں گے گورنر میں پیغام بھیجا کہ ہم حاضر خدمت ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا اچھا یہ تو اللہ رسول ہے چلو آنا چاہتا ہے تو آ جائے تو پھر انہوں نے مرغوں سے کہا کہ تو اب فرما روا ہے جب یہ آئے تو اس کا بڑا اعزاز کرنا استقبال کرنا سونے کی کرسی لانا اس کو بٹھانے کے لیے جی؟ حالت اور مجبوبیت کی سونے کی کرسی لانا بار اللہ والے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ چاہے تو سونے کی کرسی بھی لے آئے جی؟ کون سی مشکل بات ہے خیر و بریز کہتے ہیں کہ جس وقت ان کے آنے کا دن آیا تو ان سے بھول ہی گیا کہ آج کے دن آئے گا وہ بھولا ہوا تھا آنے کا دن بھولا ہوا تھا خیر آدمی آ گیا ان کو اجرے میں لیٹے گئے کہا کہ گورنر صاحب آ گیا انہوں نے کہا اچھا اچھا آ گیا لے آؤ جس کمرے میں ہوتے تھے اس میں چرپائی جس پر وہ چرپائیٹ تھے اس کے آگے ایک بغیر ٹیک کی کرسی ہوتی ہے موڈ ہاؤس کو کہتے ہیں وہ ہوتا تھا جس پر آنے والا آدمی کے پاس بیٹھتا اپنے سوال ارد وغیرہ کر کے دعا کرا کے اٹھتا تھا تو گورنر صاحب آیا اسے سلام کیا انہوں نے کہا کہ اس کو بٹھا دیتے کہ اس کی بیوی اس سے آگے اس سے بھی سلام کیا نے کہا ہو یہ سسری یہ سسری بھی آ گئی ہے ہاں جی، پہلا جب گورنر کا یہ سسرا آ گیا کہ سسرا آ گیا جی بٹھاؤ پھر کہا کہ یہ سسری بھی آ گئی یہ بھی آ گئی ہے اس کے اس کے لیے تو بٹھانے کی جگہ ہی ہمارے پاس نہیں ایک بٹکا پڑو پھر بٹ کے الٹا کرو اس پر بٹھا دو اللہ والے بے تکلف ہوتے ہیں دنیا کی چیزوں دنیا کے سامانوں عہدوں کرسیوں کا غور دنیا صدارتوں وزارتوں کی ان کے ان کے دل میں تن کے کے برابر قیمت نہیں ہوتی آج کل کے مودی کہتے ہیں مجھے موٹر میں بٹھاؤ سب میں سیاست کروں گی ڈاکٹر مریان موٹر ارمان کے مرے موٹر کے ارمان میں مرے ہوئے صاحب رحمۃ اللہ علیہ گھر سے حال میں نکلتے تھے کہ جیب میں کرائے کے پیسے نہیں ہوتے جانا کہاں ہے جی کہ بس جانا لاہور میں جیب میں کرائے کے پیسے نہیں میں والا آدمی سب چیزوں کا اللہ بندوبست کرتا تھا لوگوں نے کہا کہ سا جی تو رانگ لے نو کا دینا دا سے ہم لگے بس تو ہم کا دینا بالاکوٹ کو کرنا ہے تو ساری تمہاری قوم کو کا دینی بنا دیں گے انہوں نے کہا کہ میرا تو داخلے پر پر پابندی ہے میں کیا کروں ابھی تو مجھے چھوڑ دیں گے خیر بس میں گئے والے ساتھ ہوتے تھے کہ وہاں سے پکڑیں گے آگے گرفتار کر لیں گے ہمارے علاقے میں گرم ہوتی ہے یہ چادر ہوتی اس کو شاڑی کہتے شاڑی بڑی موٹی ہوتی تو وہ قریب جب پہنچ لگے تو شاڑی کے بغل کا پٹکا باندھا اتنا بڑا جو بوری اٹھانے کے لیے زمیندار باندھتا ہے اور ان کی نظروں سے اجل ہو گئے پولیس والوں کی اور ایک جگہ گاڑی کھڑی کی اور وہاں سے اتر کر پیدل روانہ ہو گئے جگہ پر جا کر پہنچ چلیں دوسرا واقعہ یاد آ گیا سنانا آپ کو یہ آگے اوگی اوگی کا علاقہ ہے تو اوگی میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے غدار غداروں کا خاندان ہے سیاست میں بھی چلتا ہے اور کچھ آپ اس اس میں وقت جو ہے تو ایک خاندان ایک آدمی تھا اس علاقے کا قادر تھا علاقے کا بڑا خان الیکشن میں کھڑا ہوا اور اس نے الیکشن کے اپنے الیکشن کے لیے ٹھنڈے کی جی، خیرات کی پشاور کے اور مردان کے علاقے میں چوکے میں تو بھینسا جو ہوتا ہے سب لوگ بوجھ ڈالتے ہیں نا سنڈانا کار کار اس پہاڑی علاقے میں ٹھنڈا کام نہیں کر سکتے تو لگا ٹھنڈا پالتے ہیں بڑا موٹا ہو جاتا ہے اس کی اس کو ذبح کرتے ہیں بڑا گوشت اس میں ہوتا ہے ہاں؟ دس دس بارہ بارہ من گوشت نہیں کرتا اس کو علاقے میں ایک رواج ہے ٹھنڈا خیرات سنڈے کی خراب کرنا اس میں کوئی بائیس جگہ پکتی ہے تو کہتے ہیں اس کا زمین ہے سنڈے کی خراب کی ہوئی تھی اور سارے علاقے میں چرچا دبدبا اس کا ہوا ہوا تھا اور الیکشن جیت رہا تھا تو علاقے کے قوانین عموماً اظہر جی صاحب سے شکست کھایا کرتا تھا الیکشن میں تو لہذا نہیں کہ نہیں لگتی تھی اس کے ساتھ لیکن خیر انہوں نے کہا کہ استاد جی نہ رہا والے میں کار نہ کی ودا کیا جانے الیکشن گٹی تو اس کو اتنا کم نہیں تھا کہ قیدا نہیں جیتتا ہے کہ نہیں میں جیتوں اپنی ہمارے قوانین کا اتنا جذبہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے لیے ہاں انا کا جذبہ نہیں ہوتا ہے پیسے کا جذبہ ضرور ہوتا ہے تو آدمی یہاں سے جرا نہ لے میں کہا جانے میں الیکشن الیکشن گٹھی کیا گئی الیکشن جیت رہا ہے اور زمانے میں نہ گاڑیاں نہ بندوبار نہ کچھ تو راتوں رات پیدل چل کے بیس میل پہاڑی علاقہ اس پر میں گیا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی پر جب مجھے پیاس لگی پیدل چلا ہوں اس علاقے میں تو اب پانی کی درک نہیں لگ رہی تھی تو پہاڑی کی چوٹی پر ایک جھونپڑا سامنے آیا تو اس جھونپڑے میں میں گیا کوئی مر تھا ہی نہیں لیکن میں نے کہا آپ کو مانگ رہے ہیں گھر مانگ رہے جو بھی پانی کی ضرورت ہے مانگنا ہے تو اس کو کوئی بیمار اور بیٹھی ہوئی تھی اس نے مجھے ایک گلاس پانی دیا تو وہ اتنی نعمت محسوس ہو رہی پیدل چل کر گئے اور وہاں جا کر تقریر کی اور تقریر تقریر کے بعد میں کہا کہ کیا وقت تھا لاسٹ بلا کرے جائے ارے بند خزرت اللہ کرتا کیا وقت سلام کرے جائے بند خزرت اللہ کرتا جی، کیا وقت حج ارے بند خزرت اللہ کرتا اور ساتھ کے خلق گڑبڑ کر تو وہ ایک تھوڑی جس نے جس نے ہاتھ اس کو بلایا ہے جس نے سلام کیا ہے اور جس نے اس کو بخیر کہا ہے کہ کچھ بھی کہا ہے سارے جگہ وہ کافر ہو گئے ہیں بیبیاں بیبیاں پر طلاق ہو گئی ہیں تو خیر وہ جب خان آیا لوگوں سے ملنے کے لیے کہتا لالا السلام علیکم کوئی آگے اسلام کا جواب ہی دیتا آ گیا تو یہ ہاتھ میں ایک تقریر سے اس نے پلٹ پلٹ کر دیا سبحان اللہ آج جب بھی کسی جگہ جلسہ کرتا تھا نا تو یہ مرتبہ والے یہ نواب خواتین کہتے تھے کہ اب ہمارے ساتھ رابطہ کہ بچے زیادہ بچیا تھا پھلکار کو آزما کی بات کیجیے یا کسی مسجد کے امام کے حجرے میں یا مسجد میں اور حجرے سے پیدل جا کر اسمبلی ہال میں تقریر کیا کرتا تھا اور جس وقت بھان کھڑا ہوتا تھا تو بڑے بڑے گرانڈیل سیاستدان آپ کے کانپتے تھے اور شلواروں کو دیکھو تو پیشاب بھی نکلا ہونے کا خطرہ ہوتا تھا ہاں جی؟ اور جس وقت بولانا لڑ بھی کھڑا ہوتا تھا تو یہ خان پر کب کبھی تاریخ کرتا تھا ہاں۔ وہ موٹر کی وجہ سے نہیں کرتا تھا بنگلے کی وجہ سے نہیں کرتا تھا ہاں وہ اس للائیت کے جیسے کرتا تھا جو اس کے دل میں تھی کہ اس کے دل میں دنیا کی چیزوں کی قیمت تنخواہ کے برابر نہیں تو آ کیا کون سا دھیان کر رہے تھے ہاں وہ گورنر جب آیا نا اس کی بیوی بھی آ گئی پھر میں کہا دعا کریں اور ہمیں کچھ نصیحت کریں دعا کریں نصیحت کریں اور تبرک رکھ دیں ہمیں کچھ تو ہم نے کہا نصیحت کے طور پر تو یہ بات ہے کہ حکومت کفر سے تو باقی رہتی ہے ظلم سے باقی نہیں رہتی ہے یہ حضرت اللہ عنہ کا کال ہے کہ حکومت کفر سے تو باقی رہتی ہے ظلم سے باقی نہیں رہتی ظلم اگر مسلمان بھی کر لے اللہ پکڑتا ہے کافر کر لے پکڑتا ہے اللہ پھر حکومت باقی نہیں رہتی اور بڑے کے طور پر جو ہے مٹی کا اس میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں تو انہوں نے کہا سب کچھ ختم نہیں جن نے کہا اس کو صاف نیچے صاف کیا تو پتاشوں کی چورا تو انہوں نے تھوڑا سا اس انگریز کو گورنر کو دے دیا تھوڑا سا اس کی بیوی کو دے دیا اور بس سے رخصت کر دیں چلو ان کے واقعات ہیں سنائی دیں گے مست دعوات تھے تو لوگوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا ہوا تھا کہ تم جاؤ گے جب اس کے پاس تو بڑی ڈانٹ ڈپٹ کریں گے برا بلا کہیں گے بگائیں گے لیکن بھاگنا نہیں چمٹا رہنا اور یہاں تک کہ بس منہ دعا منہ سے کر لیں جب دعا کر لی بس ہو سے کوئی بڑا رئیس نواب گیا ہوا تھا تو اس کو کہا کس بھی آئے ہو میں دعا کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں کوئی خدا ہوں دعا کرنے کے لیے آیا میں تمہیں کچھ دیتا ہوں جاؤ اپنا کام کرو تو اسے انہیں ہی اٹھا ہوتا ہے نکلتے ہوئے نکلتے ہو نہیں نکلتے ڈھڑا لے کر اس طرف آئے ہمارا تو بھاگ کر دروازے میں کھڑا ہو دروازے میں مارنے کے گئے تو اس سے بھاگ کر کونے میں کھڑا ہو گیا تو عمر میں زیادہ تھے بھاگ نہیں سکتے تھے پھر دوسری جگہ مارنے کے لیے گئے تو آخر بڑے تنگ ہو گئے تنگ ہو کے کہا کس لیے آئے ہو کیا مانگتے ہو اس نے کہا اس کی دعا کے لیے آئے ہو یہ دعا کرو سفا ہو جاؤ یا اللہ سے بڑی جان پڑا اس کا مسئلہ یا اللہ سے مسئلے کو حل کر <laughs> یہ مسئلہ حل ہوگی سبحان اللہ تاریخ نے مطالعہ فرماتے ہیں کہ میں اس نے سوچا کہ ان کی زیارت کر لوں پھر اس علاقے میں آنا ہوگا ان یعنی کو کہتے ہیں میں ملنے کے لیے حاضر ہوا تو ٹٹو لیا کرائے پر چلتے گئے کہ تاکہ اثر کے وقت پہنچے کہ میزبان کو تکلیف نہ ہو کھانا پکانے کی بندوبست کرنے کی بستر کی پریشانی نہ ہو کہ راستہ غلط ہوا ایسا غلط ہوا ہوا ہوا کہ امر مجبوری اب سائے سے کارے کار ہی نہیں کہ شاہ کے بعد پہنچے حاضری ہوئی تم نے کوئی آنے کا وقت ہے اس وقت آدمی آتا ہے کسی سے ملنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی نے کہا کیا کرے آپ چوٹ سننی ہے کیا کھانا بھی کھا کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو تو کہتے وہ بھی اپنے کھانا بھی نہیں کھایا ہوا ہے خیر اور ڈال کی تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ کھانا کون لائے گا بیٹے کو پیغام بھیجا کہ کھانا ان کے لیے لے کر آ جائیں تو جلدی گیا گھر میں ہر ہر کی دال ایک دال ہوتی ہے اور روٹی کے پیالے میں ڈال دال کے اوپر روٹی رکھی تو جب لے کر آیا تو اس پر ان کے بادن کی طرف متوجہ سانی رحمۃ اللہ کے بادن کی طرف متوجہ ہوئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ آدمی اللہ کے قرب والے ہیں ڈانٹ ڈانٹا کی بیٹھے کی ایسے کھانا لاتے ہیں یہ لانے کا طریقہ ہے میں کو کھانا وغیرہ کھلایا تو باتیں سنائی اشعار سنائے جس بات کو میں کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ صبح جس وقت کے جاگے ہم تو عمر یعنی ایک سو بیس سال سو سال کی عمر میں ان کو احتلام ہوا ہوا ہے رحمۃ اللہ کو ہوا ہے رحمۃ اللہ علیہ کو احتلام ہوا ہوا ہے پھر اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ تو بے تکلف ہوتے ہیں اس بات پر نہیں ہوتے کہ ہم ان باتوں کو چھپائیں کہ مریض مریض جو ہیں وہ نہ ہو جائیں کیا اس کو کہتے ہیں جی؟ بزن نہ ہو جائے بری دن جی۔ کہ بری بزن نہ ہو جائے تو نے کہا بھائی پانی مانی کا بندوبست کرو ہمیں غسل کی حاجت ہوئی ہوئی ہے ہاں جی۔ خیر کہتے غسل ہو گیا لوگ تو حضرت صارم رحمۃ اللہ علیہ غالب اسی جگہ نے بات لکھی ہے کہ قوائے بشری تقاضے بشری تقاضوں کا خاتمہ چاہتے ہو تو اتنے اللہ والے آدمی اتنے مستجاب الدعوات اتنے اللہ کے قرب والے سو سال کی عمر اس میں بھی تقاضا بشری ختم نہیں ہوا ہے ہاں جی؟ تو لہذا تقاضے کا ختم ہونا جو ہے یہ اصلاح کے لیے ضروری نہیں ہے تقاضے کے استعمال میں احتیاط اور قوت اور قدرت کے آدمی تقاضے پر تقاضے سے مغلوب اگر استعمال نہ ہو یہ اصلاح ہے ٹھیک ہے کہ آدمی نفس کے تقاضے کے ماتحت استعمال نہ ہو ٹھیک ہے یہ جو پڑھا نا کہ نفس کا تقاضا اٹھے تو انسان کو پرکھ ہو پرکھ یہ جانچ سکے کہ تقاضا صحیح ہے کہ باطل ہے اگر باطل ہے تو پھر تقاضے کو روک کر اللہ کے حکم پر استعمال ہو یہ اصلاح ہے کاجے کو روکے آدمی اور اللہ کے حکم کے ماتحت استعمال ہو یہ اسلام ہے یہ بات خرچ کی کہ مجمع سب نوجوانوں کا ہے تو نوجوان اس بات پر مایوس ہو کر حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اسلام نہیں ہوتی کوئی کوئی خطا ہو جائے تو کہتے ہیں ہم کس منہ سے آ کر ملیں گے ہم آ کر مل ہی نہیں سکتے ہیں اور میرے بھائی یہی تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ گناہ اور معصیت کے نتیجے میں یہ مایوس ہو جائے اپنی مجلس کو چھوڑ دے مایوس ہو جائے اور یہاں سے ہٹ کر اس کو اکیلا کر دو کیونکہ اس کے بعد سے اپنی مرضی پر اس کو چلا سکو گے تو شادی آئے نے واضح آ کر حضور, حضور کے آگے بیٹھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کی اجازت دیں جب ان کے بادل میں ایک تقاضا چل رہا ہے تو اس کو آگے بازیا کر انہوں نے بتایا پھر آپ نے اس سے کہا کہ کیا جگہ چاہ تو اس بات کو برداشت کرے گا کہ تو کوئی تیری بہن کے ساتھ نکال مطلب گنا کرے کوئی تیری ماں کے ساتھ گنا کرے پھوپھی خالہ بیوی سب رشتے شمار کیے تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تو سینے پر ہاتھ رکھ کر دعا مانگی اس کے لیے اور کہتے ہیں کہ اس آدمی کو نے ایسی اصلاح نصیب فرمائی کہ اس کے بعد اس کے دل پر یعنی اس چیز سے رکنا اس کے لیے اللہ نے انتہائی آسان کیا ہے لہذا یعنی یہ اللہ والے جو ہیں وہ ان کو ان کو ان کو صحیح بات کا فہم ہوتا ہے شادی اس بات سے بالکل مایوس نہیں ہے کہ میں حضور کے بارے آگے جا کر یہ بات کہوں گا واضح طور پر میں جا کر اس کو کہہ دیا ہاں جی۔ کیونکہ جب آدمی معالج سے علاج کرنے والے سے حکیم سے ڈاکٹر سے اپنے حال کو چھپائے گا اس کی تشخیص کیسے ہوگی اس کا علاج کیسے ہوگا یعنی؟ اس میں آپ کو میں عجیب واقعہ سناؤں گا پنجاب کے ایک میڈیکل کالج میں ایک میری ڈاکٹر صاحبہ پاگل ہو گئی اس کا علاج کر رہے تھے دماغی امراض والے ڈاکٹر صاحبان وہاں وہاں ایک پروفیسر ہمارے سلسلے والے صاحب تھے انہوں نے لڑکی کو بلایا سے کہا دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ تم پشاور کو خط لکھو لیکن اس میں ضروری بات یہ ہے کہ اپنی کوئی بات چھپاؤ گی نہیں حقیقت حال بیان کرو خط اس کا آیا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے میرے ساتھ تعلقات بنائے اور تعلقات بنانے کے بعد اس نے جو ہے تو مجھے دھوکہ دیا اور پھر ڈاکٹر صاحب عورت کی وہ قیمتی دولت جو اس کے پاس ہوتی ہے وہ مجھ سے لٹ گئی وہ قیمتی دولت مجھ سے لٹ گئی یعنی کاری لڑکی سے بدکاری ہو گئی تو یہ ایک بہت بڑی دولت اس کی ہوتی ہے تو اس اس کا کی جو دماغی بیماری تھی پاگل پنا وہ ایسی سینس آف گلڈ سے تھا ایسی احساس گناہ سے وہ بیمار ہوئی اسے خط لکھا میں نے جواب لکھا جان اور جوان کہا کہ میری تیاری بیٹھی لفظ یہ لکھا تاکہ اس کو اندازہ ہو کہ ایک اہل تصوف آدمی سلسلہ چلا رہا ہے جس کے بارے میں لوگوں نے مشہور کے بزرگ ہے وہ ابھی مجھے بیٹھ کہہ رہا سلسلہ ہاں؟ چلانے کا کام جب والے کرتے ہیں تو مشاہد نے بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو تو کتے سور سے بھی گٹیا سمجھو گے اور گناہوں سے اٹا پڑا مریض جب آئے گا اور اپنے گناہوں کے قرار کرے گا تو اپنے آپ کو اس پر نفرت کے بجائے شفقت ہوگی جس طرح کی ماں ٹٹی پیشاب میں آٹا پڑا بچہ ہوتا ہے اس کا بیٹا بچہ ہوتا ہے چھوٹا اس کو اٹھاتی اس کو کوئی نفرت نہیں ہوتی ٹٹی پیشاب سے نفرت ضرور ہوتی بچے سے اس کو دو دلا کر صاف ستھرا کر کے اس کو کپڑے پہناتی یہ شاید کی طرف ہدایت ہے شفقت ہوگی اپنے آپ کو پھر بھی اپنے اس حال میں بھی اپنے آپ کو اس سے گھٹیا سمجھے گی میں نے کہا میری پیاری بیٹی جب آپ کو میرا خط ملے تو آپ نہا دھو کر دو رکاج سلا توبہ پڑھ لیں اور سلاد توبہ پڑھنے کے بعد اللہ کے حضور معافی مانگ لیں اور معافی مانگنے کے بعد آپ یوں محسوس کریں آپ ویسے ہی معصومیں پاکیں جس طرح اس سے پہلے میرا زمبے جو ہوا تو بقائد گناہ سے یہ ایسا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں طبی الغافلین میں حضرت ابو اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی بہت حسین جوان حسین عورت بہت جوان جوانی والی عورت حسن مال والی اور وہ کام کرتی تھی بدکاری کا اور اپنے گھر پر دروازہ کھولا ہوا وائر میں بناؤ سنگار کی بیٹھی ہوتی تھی اس میں آنے جانے والے لوگ اس کو دیکھتے تھے اور جو اس کا شکار ہو جاتا تھا وہ معاوضہ ادا کر کے اس سے ملتا تھا ایک آدمی گزرا اور اس کو جو ہے تو پسند آئی تو اسے چار بھی ملے اس سے اس نے معاملہ وغیرہ طے کر دیا سب کچھ کیا اور اسے ملنے کے لیے گیا جو اس کے پاس پہنچا اس پر کب کبھی تاری ہو گئی اور خوف خدا سے آ گیا اور اس سے اٹھ کر بھاگ کیا اور چلا گیا جب چلا گیا اس کے اس عمل سے اس عورت کے دل میں اس کے ساتھ گہری محبت اور تعلق پیدا ہو اور سے سب اپنا دندا بدکاری کا چھوڑ چھاڑ کے اس کو ڈھونڈنے میں لگی کرتے کرتے کرتے کرتے یہاں تک اس کو کسی دیہات میں جا کر اس نے معلوم کیا ڈھونڈ لیا اور جب ڈھونڈ لیا تو اس نے کہا کہ بس اب میں تو بتایا ہوگا تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی تو بتائے ہوئی شادی تھی مکی ابو الحسن رحمۃ اللہ لکھا ہوا ہے الغالب القافرین میں کہ اس کی نسل میں چھ پیغمبر پیدا ہوئے تائب من الزمبے کم اللہ لمبا لہو آتائب من الزمبے کم اللہ زمبا لہو جو کرتا ہے توبہ گناہ سے یعنی اس کے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے کترے تھے گرے میرے ارکن خیال کے کترے تھے گرے میرے ارکن خیال کے اللہ کے کریمی شاہ کریمی شان میں موتی اور ہیرے جواہرات گردانتے ہوئے سمجھتے ہوئے ان کو چنا وہ وہ پسینے کے قطرے جو نادم ہونے کی وجہ سے شرمندہ ہونے کی وجہ سے گناہ پر شرمندہ ہونے کی وجہ سے نادم ہونے کی وجہ سے میرے بدن سے نکلے تھے ان قطروں کو ذات جلال میں اتنا قیمتی جانا اتنا قیمتی گردانا جانا گویا وہ ہیرے جواہر اور موتی تھے ہاں جی۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن کرے کتنے جو رتین پیار کے ڈاکو آیا ان کے ہاتھ پر بیس ہوا تو بقائب ہوا اور یہ سارے چلے سفر پر یوں سفر پر چلے تو بادل آئے گرمی کا موسم انہوں نے بس سایہ کر لیا سایہ کر لیا مریضوں کو بڑی خوشی ہوئی کہ حضرت صاحب جہاں جاتے ہیں کرامتوں کا زور ہوتا ہے یہاں بھی کرامت کا زور ہو رہا ہے بادل سایہ کر رہے ہیں چلتے گئے ایک جگہ ایسی آئی کہ یہاں ڈاکو نے کہا جی ہمارا راستہ ادھر کو ہے میں اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں ادھر کو رخصت ہوا اور یہ لوگ ادھر کو رخصت ہوئے اور بادل جو تھے بادل ان لوگوں سے ہٹ کر اس ڈاکو پر ہو گئے اور اس پر سایہ کر لیا تو بتایا ہاں۔ تو اس وقت پتا چلا یہ بادلوں کا سایہ جو ہے میں حضرت صاحب کی وجہ سے ہو رہا تھا نہ چیلوں کی وجہ سے ہو رہا تھا نہ مریضوں کی وجہ سے ہو رہا تھا یہ تو اس آدمی نے جو اللہ کے حضور توبہ کی تھی تو وہاں توبہ کے عمل کی اتنی قدر ہے یہ اس کی برکت سے ہو رہا تھا وہاں لوگ کیا بات کر رہے تھے پہلے جس سے ماشاء اللہ اور پکا کے کیا تھی خط کا جواب جی؟ ہاں دیکھو نا خط کا جواب وزلہ صاحب کو تو خط بلا ہوا ہے کیونکہ اس کی تو شادی ہوئی ہوئی ہے دو چار بچے بھی ہیں تو تو بلا سے اتنا تنگ آیا ہوا ہے ہاں جی سفر صاحب کی شادی نہیں ہوئی ہے تھا آپ آپ ویسے ہی معصوم ہیں جیسے کہ پہلے تھیں اور بس نئی زندگی شروع کریں خط اس کو پہنچا بس اللہ نے اس کی بیماری ٹھیک کر دی ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہو گئی تو میں نے کہا ہم آپ اپنا راز آپ کو کیوں بتائیں آپ فیس لے کر مریضوں کا علاج کیا کریں کیونکہ آپ آپ نے اس فن کو سیکھا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے ہمارے اللہ تعالیٰ نے یہ فن بزرگوں کی وجہ سے یہ فن جو ہے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے خدمت خلق کے لیے دیا ہاں؟ نہیں کہتے کہ آپ کے لیے فیس لینا جائز نہیں ہے معاملہ جائز جائز نہیں آپ کے لیے لیکن ہم نے تو میں ساتھی سے کہا کرتا ہوں بعض کا ساتھی آتے ہیں نا تو کہتے کھانے کی تکلیف اس کو نہ دیں اور اس پر بوجھ نہ ڈالیں اس کا خرچہ نہ ہو تو میں کہا کرتا ہوں فکر فکر وہ کہ سو کری کریے ہاں؟ میں نے آپ لوگوں کو بیچا ہوا ہے آپ لوگوں پر میں نے بڑی آمدنی کی ہوئی ہے آپ کو بیچ بیچ کر ہاں جی؟ ایک ایک وقت کے کھانے کے ایک ایک وقت کی جو خدمت میں نے کی ہوئی ہے اس میں میں نے آپ لوگوں کو بڑا بیچا ہوا ہے اللہ کے دربار میں بڑا سودا کیا سودا کیا ہوا ہے اتنی ہم نے لی ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے لہٰذا ہم بدل نہ دکھایا کرو اس کا خرچہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی فیس اور نقدہ نقدہ لی جاتی ہے نا علاج مال بھی ہماری فیس قرض ہوتی ہے اللہ ایسے ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ ان دونوں ایک ڈاکٹر صاحب تھا بڑا بڑا مالدار بڑا پریکٹیشن بڑا مسئلے میں پھنسا ہوا تھا بڑی دفعہ آتا تھا جاتا تھا آتا تھا جاتا تھا تو بڑی کوشش کرتا رہا کہ یہ کچھ شکرانہ کچھ تو کچھ ہوا نہیں ایک دم بیوی گیا خود بھی آئے تو میرا بیٹا غلط دوست ایسا کیا تھا کہ بتائے کام مام تو آپ کیسے چل رہا ہے تو میں نے کہتا کہ سنا سلونوں کی اور زموں لکھنوں کی میرے کم کو اس کا غم نہ کرو آپ کی فیسیں سینکڑوں میں ہوتی ہیں ہماری لاکھوں میں ہوتی ہیں کرو تو بڑا آتا جاتا رہا کہ جو اس کا مہمانوں کا خرچ ہے لنگر کا خرچ ہے کسی میں کچھ چیز ہاں جی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ دیکھیں ان چیزوں کا میں ہمارے پرانے ساتھیوں کا حق ہوتا ہے نئے لوگوں کی ہم بات نہیں نئے قبول نہیں کر سکتے پرایا ساتھ میں گھاٹ ہوتا ہے اب رائے گڑھ میں ان لوگوں کا پیسہ قبول کیا ہوا ہے کہ جو زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں ہر کسی سے نہیں ٹوٹتے اب دستار اب دستار جب مرکزی وزیر بن گیا نا مذہبی امور کا تو اس نے صبح سات میں آ کر میرا خان وزیر اعلیٰ تھا کوشش کی اس کو علماء جو بند سے بدبند کرنے کی اور تبلیغ کے کام سے بلدم کرنے کی جو تقریر تبصرہ بات ممبئی کا مناظرہ ہوا تو اس کے بعد مجھے خان نے کہا یار جی میں تو ایک بات سے بڑا حیران ہوا ہوں پتنی آپ کی باتیں جیسے بھی ہوں کہ میں دوستن مرکز کو پشاور کے مرکز کو چھ لاکھ روپئے دے گئے تھے یہ کوئی واقعہ ہے پندرہ سال پہلے کا عالم ہے کہتے پیسے انہوں نے واپس کر دیے سب نے کہا پیسے سے ضرورت نہیں آپ خود آئے کسی وقت میں تو بڑا حیران مر میں تو بڑا حیران ہوا ہاں؟ چھ لاکھ روپے نے مجھے واپس کر دیا اور مجھے بلایا کبھی آنا چاہ ہاں؟ تو اس کی ساری تقریر کمر سے ختم ہو گئی عمل کی طاقت زیادہ ہوتی ہے ہاں، تقریر کی طاقت کے مقابلے عمل کی طاقت بہت تو وہ بالکل متاثر نہیں ہوا بالکل متاثر نہیں ہوا خیر جی وہ میں نے ڈاکٹر صاحبان سے کہا میں نے کہا یہ تو ہمارے فن کا ابراز راز ہے تو یہ فن کا راز ہم آپ کو تو نہیں بتاتے ہیں ہاں، ہر ایک اپنا فن ہے ہمارا اپنا فن ہے آپ کا اپنا فن ہے اب جو اللہ تبارہ صاحب نے کر لیا تو کر لیا آپ کو اس کو کیا گلا ہے تو اس کا دوسرا خط آیا آپ نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے تو میں نے اس کو لکھا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں سے کسی صاحب منصب آدمی کے ساتھ آپ کی شادی ہونے والی ہے خط آیا کہ وہ تعبیر بھی پوری ہو گئی شادی بھی کرا دی تو بات رضی کر رہے تھے جی کہ خطا کے بعد ندامت اور ندامت کے بعد استغفار اور استغفار کے بعد آئندہ جو ہے عزم پکا ارادہ بس یہ چیزیں ہیں ٹھیک ہے انسان ہے اس سے خطائیں ہوں گی پھر تو بتایا ہوگا پھر ہوں گی پھر تو بتایا ہوگا پھر ہوں گی پھر تو بتایا ہوگا دن میں سو بار سچی توبہ کر لیں سچی توبہ کیسے کہتے ہیں پچھلے پر نادم آئندہ نہ کرنے کا ارادہ اس وقت پکاؤ یہ توبہ کی شرائط پھر انسان ہے اگر ایک گھنٹہ گزرا پھر یہ کمزور پڑ گیا اور پھر اس سے خطا ہو گئی ہو سکتی ہے پھر تو بتا سو بار اگر تو بتائے وہ تو سو بار سے ٹوٹے اللہ تبارک مایوس نہیں ہوتا آپ سے آپ مایوس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ ابو سعید ابو خیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے گزرے ان کا شہر بازا بازا آرام کی ہستی بازا گھر کافرو گبرو بت پرستی بازا این درگاہ ماں درگاہ نو میری نیس سد بار گر تو با شکستی بازا ساسی کو تو مدرسے والا نے ختم کر دیا کہ مجھے بہت بوجھ تھا مدرسے پر بہت بوجھ تھا پڑھانے اور مجھے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہود کی سازش سے شاید ہوا ہے ان کی سازش اتنی آسان نہیں ہوتی ہے بد اللہ صاحب ہاں۔ دانشوروں کو بھیجتے ہیں پھر مذاکرہ کرتے ہیں کس کی کیا ضرورت ہے ایسے ہی لگایا ہوا ہے اصل تو قرآن حدیث ہے ایسے حضرت مولانا صاحب کی مجلس میں سیاسی پارٹی کے آدمی ہے کے ملفوظات پڑھے جا رہے تھے تو کہتا ہے آدمی یہ قرآن ہونا چاہیے ملفوظات پڑھ رہے ہیں باتیں قرآن ہونا چاہیے میں نے کہا یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن کی آیت کو پڑھ کر جو درس میں دیتا ہوں وہ ہونا چاہیے قرآن کی آیت کو پڑھ کر جو ادرسانی جیسے محقق نے مجدد نے سیکھا ہے اور اس کو بیان کیا وہ نہیں ہونا چاہیے اس اس کے کے ملفوظات جو ہیں وہ کوئی اس کے اپنے اجرے کے گپ شپ اور تصویریں تو نہیں ہیں تو قرآن علوم کے جو آگے تشریح ہوئی اس میں یعنی درس قرآن تو ہے ہیں وہ یعنی خیر جی کیا بات تھی جی؟ ہاں، فارسی والی بات تھی بزرگ جی۔ یہ تو فارسی کے خاتمے کے بعد سب سے پیدا ہوئے ہیں ہاں۔ ابو سعید صحیح جب خیر ہے مسئلہ لینے جی روبائیے باز آ باز آ ہران کے ہستی باز آ باز آ جا باز آ جا جو کوئی بھی تو ہے باز آ جا کافر ہو گبرو بتر سے کافر ہے آگ کو پوجنے والا ہے بتوں کو پوجنے والا ہے باز آ جا میرا دربار جو ہے یہ نا امیدی کا دربار نہیں ہے سو بار بھی توبہ اگر تم نے توڑی ہو پھر بھی بعد آ جا بازار کی ہستی بازار بازار کی ہستی بازار کافرو گبرو بت پرستی باغا بازار آ کی ہستی بازار کافرو گبرو ترستی باد درگہ درگہ نومی دین درگہ ماں درگہ نومی دین گر سد بار گر تو شکستی باد سد بار گر تو با اپنے آپ سے نا امید ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوتا ہے اور بہت بڑی چال ہوتی ہے شیطان کی نا امید کر کے آدمی کو پھسلا دیتا ہے اپنی مجلس سے اپنے ماحول سے ہٹا دیتا ہے جب آدمی ہٹا نا امید ہوا پھسلا تو بس یہ گیا میں رحمت ہی لل کومل خاص نہیں ہوتے نہ اس میں رحمت سے نہ امید مگر وہ لوگ کہ جو ہوتے ہیں خسارے والے تو لہذا نفس کے تقاضے جو ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے ان تقاضوں کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کرنا یہ مجاہدہ ساری عمر باقی رہے گا ساری عمر چلتا رہے گا ٹھیک ہے نا اور خاص بات کیا کہ اللہ والے بے تکلف ہوتے ہیں ان کو اس بات کا کوئی غم نہیں ہوتا کہ متقد نہیں رہیں گے ہاں؟ لوگ متقد نہیں رہیں گے کے مطالعہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ پانی لیا ہو کہ میں مجھے وسط چاہیے تو گئی ہم اپنے حضرت بلان صاحب رحمۃ اللہ کے ساتھ آئی میں تھے پچہتر سن پچہتر کے واقعی مینار میں ان کو احتلام ہو گیا حالانکہ عمومی طور پر راجرین کو میں بڑا سکون حاصل ہوتا ہے میں ہم ان کے امریک ہیں اور ہمیں مخلوط تعلیم کے ماحول میں بنی سمری لڑکیوں کے ساتھ پاس پاس رہتے ہوئے مہینوں مہینوں جو ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے تو ہمارے شہر کا کام رکھتے ہیں تو میں نے کہا یہ شیطان نہ تجربہ نہ تجربہ کار تھا جس چیتان نے کوشش کی تھا باقی نے بکا تجربہ سے کب تھا خیال تھا کہ آدمی پریشان ہو جائے گا اور سارے حج میں سکون اور جو دعا کی قوت ہے اس ایک سوئی کا فرق آ جائے گا اللہ والوں کے ساتھ خاص مدد ہوتی پیروں سے معذور تھے تو ساتھی نے پیٹھ پر اٹھایا تو لے جا رہا تھا کہ کسی بڑے ہوٹل والے آدمی جس کا کہ بڑے معاوضے والا بڑے اس والے ہوٹل تھا جس بڑے پیسے لے جاتا تھا انہوں نے کہا شیخ کو لے جا رہا ان کا ان کو غسل کی حاجت ہو گئی ہے انہوں نے کہا لے آئے ہمارے ہوٹل میں خانے میں آرام سے میں ساتھی سے کہا کرتے ہیں احتکاس میں ہوتے ہیں نا تو واضح پتہ چلتا ہے کہ بڑے شیطان بندے ہوئے ہیں چھوٹے چتونگڑے چتونگڑے آتے ہیں کیوں وہ جو ترتیب بناتے ہیں نا تو مجھے اندازہ جاتا ہے کہ تجربے کی کمی ہے تجربے کی کمی ہے بالکل یہ چتوگڑا وہ کر رہا ہے کام کر رہا ہے لیکن تجربہ اس کا نہیں ہے لہذا اس کو اور احتکاب ختم ہوا تھا احتکاب ختم کرنے کے بعد میں گھر گیا گھر گیا گھر والوں نے لڑائی شروع کی آگے سے تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ آیا وہ میں نے دیکھا تو اسے کہ باہر ہوتا تو لیکن باقی لیکم تھا گرم تم آگے آ جاؤ میں تمہارے ساتھ دیکھتا ہوں تو میرے فوج سے گھر پہنچا اس کے خلاف سزا بنائی ہے اور کہا ابھی اب ابھی پندرہ منٹ میں اس سے سب کچھ لے کر اس کو فارغ کر دیں جتنا دست نے کیا ہے وہ پندرہ منٹ میں فارغ کر دیں گے آگے سے بڑھ کے گا اور گالی گلوچ ہوگی ہاں جی، اور تھپڑ جو ہے تھپڑ بکا ہوگا اور بس ابھی تھوڑی دیر میں سب کچھ ختم ہو جائے گا تو میں کہ بچیا سب کوئی اندر ہاں جی، میں آگے کی کرے برا کباب کہ بھائی اس تمہاری بات کو سمجھتا ہوں میں نے اس بات کو نہیں کرنے سے چاہتے ہیں اور میں نے بجائے پندرہ منٹ جو ہے تو بجائے آدھا گھنٹہ غصہ کرنے کے ہنگامے کرنے کے میں نے پانچ منٹ خاموشی کرنی ہے اور سر تم نے شکست کھانی تو واقعی یہ نہیں وہ شیطان کی شکست ہوتی ہے اس طرح یعنی۔ تو بات کیا رکھتی رہے گی ہاں تو بس وہ اللہ کا خراب ہاں؟ بچ جو ہے نا ایسے تو ذرا پریشان نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا ایک آدمی ایک بزرگ سے بیت ہو گیا جمعہ خانقاہ میں آیا بیت ہونے کے بعد تو لوگوں کی جوتیاں گم ہوئی ہوتی تھیں تو خیر اس سے اگر میں نے یہاں رکھی ہوئی ہیں تو باہر پڑی ہوئی باہر رکھی ہوئی اندر پڑی ہوئی ہیں تو بڑے لوگ پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ تحقیق کرے کون شرارت کرتا ہے کون تنگ کرتا ہے سارے بچارے تنگ ہوتے ہیں تو آخر وہ جو تو بتایا ہوا تھا چوروں پکڑا گیا اس کو پیش کیا حضرت صاحب کے آگے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں حضرت صاحب جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو میرا چوری کا جذبہ مجھے پریشان کرتا اس وقت اٹھ کر میں جاتا ہے چوری کے لیے جب مجھے پریشان کرتا ہے تو میں اٹھتا ہوں تب چوری تو کر نہیں سکتا کہ بیٹھ ہو گیا ہوں تو پھر میں کیا کرتا ہوں جوتے اٹھا کر اس کے چرا کر وہاں رکھتا ہوں اس پہ چرا کر وہاں رکھتا ہوں یہاں تک کہ وہ جو دو گھنٹے میرے تھے چوری کے وہ میں پورے کرتا ہوں تو کہا اچھا تو یہ رکھری کر لیا کر جی۔ یہ رکھری کر لیا کر جی۔ تو جو محاورہ اردو کہ چور چوری سے گیا خیرا فیری سے نہیں ہے تو نفس میں جو عادت پڑی ہوئی ہو نا اس کو کرنے کے بار بار تقاضا پیدا ہوتا ہے اس کی آدت اسے توڑنا پڑتا ہے جیسے صوفیہ تو محققین ہوتے ہیں وہ اصلاح نفس میں ایسے طریقے سے گزارتے ہیں مریض کو کہ اس پر تکلیف پریشانی نہ آئے اسے چھوٹ جائے کا کہ بھائی تو ہیرا پھیری کر لیا کر کچھ دن کی عادت کرتے کرتے کرتے اللہ چھڑا دے گا ایک آدمی حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کہ حضرت میں افیم کھاتا ہوں کتنی کھاتے ہو تم نے بتایا انگوٹھے کے برابر گولا کھاؤ تم نے ناخن سے اس کو اتنا کاٹ دیا کہ اتنی اتنی روز کم کیا کرو تو اس نے گیس کم کیا کیا کہ کرتے کرتے کرتے السلام تو اس کا دو روپے ماوار افیم کا خرچہ ہوتا تھا پہلے زمانے میں غالباً بکری جو ہے وہ آٹھ روپے ہوتی ہوگی آٹھ روپے کی بکری دو روپے اس کا افیم کا خرچہ تھا ہمارے ہماری والدہ صاحبہ کے چچا مجھے یاد ہے زندہ تھے وہ اور کوئی شاید نبے ان کی عمر ہوئی ہے تو اس رہے تھے کہ میں نے انیس روپے کی بکری خریدی تھی بچہ دیے ہوئے تھن اس کے بڑے ہوئے لٹک رہے تھے تیروں کی طرح میں نے انیس روپئے کی خریدی تو یہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ زمانہ جو ہے بنتا ہے کوئی چالیس سال بعد بنتا ہے چالیس سال پہلے تو پھر دس روپئے کی ہو گئی نہیں بکری کا دو روپئے کا خرچہ تھا پھر آیا ملنے کے لیے کہ اللہ نے فضل فرمایا میں نے افیم چھوڑ دی لیکن نفس نے کہا کہ تیری دو روپئے کی بچت ہو گئی ہے نفس بڑا خوش ہوا اس وقت تو میں نے یہ نیت کی ہے کہ دو روپے میں مدرسے کے چندے میں دیا کروں گا تاکہ نفس کو شکست ہو تو دیہاتی آدمی اتنی بات تو سمجھتا تھا جی۔ تو برائی کے چھڑانے میں بھی ایسے جو ہیں وہ بہت نرمی برتتے ہیں اور طریقہ کار آتے ہیں ان کو تجربہ ہوتا ہے یہ تجربہ جدا چیز ہے تصوف کا تجربہ یہ اللہ کا تجربہ ہے یہ ساری عمر آدمی دورہ عزیز پڑھا رہا ہو یہ تجربہ جدا ہے عملی ہے نظری نہیں عملی ہے اور یہ بہت بڑی میراث ہے ہمارے اکادرین کی یعنی اور جو بند تو ہی ہے فی الحدیث طریقہ طریقے کے مطابق کے کا اجرا اور جہاد کا وجود میں لانا تین باتوں کے لیے جو بند بنا تھا حدیث کی تعلیم دینا سکھانسی کی روشنی میں اور کے سلاسل کا اظہار کرنا اور اس کے بعد جو ہے تو جہاد کو زندہ کرنا تین باتوں میں سے جس جو بات بھی کسی کو نہیں ہے تو وہ دیوبندی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور اکابر دیوبند کے چند افراد سرپرست عموماً اکابر دیوبند کے سرپرست جو تھے وہ اہل تصوف اہل خانقاہ ہوتے تھے وہ مدرسین نہیں ہوتے تھے حضرت نانوتی سرپرست رہے ہیں لیکن وہ مدرس نہیں ہوتے وہ بن کے تدریس انہوں نے نہیں کی سرپرست تھے مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سرپرست ہے مدرس نہیں تھے دیوبند اور دیوبند کے قریب اپنے قصبہ گنگوا میں رہتے تھے وہاں ان کا کل وقتی کام جو ہے وہ اصلاح نفس کے والے مریضوں کی تربیت تھا اور اس میں ایک مشغلہ وہ درس ترمزی کا رکھتے تھے یعنی تو بند سے فارغ ہونے کے بعد پھر ایک سال گزارنے کے لیے ان کے پاس لمبا جاتے تھے جس میں ترمزی کا درس ہو جاتا تھا اور ایک سال ذکر اثار کر کے اصلاح نفس کی ترتیب سے گزرتے تھے یعنی تھانوی رحمۃ اللہ سرپرست گزرے ہیں وہ بھی دیوبند کے مدرس نہیں ہیں تھانہ بند کے خنکان ہوتے تھے اور دیوبند کے سرپرست تو میں آپ سرو کر رہا تھا سلاسل کا تجربہ یہ جدا تجربہ ہے اور یہ مکمل عملی ہے اور ہے اسی قرآن عزیز کے علم کے ماتحتی میں ہے لیکن یہ تفصیل یہ قانون والوں کو پتا ہے نا کہ ایک ہوتا ہے آئین ہوتا ہے آئین کے تحت پھر قانون سازی ہوتی ہے قانون سازی کے تحت پھر جو ہے تو ہوتے ہیں ریفرنسز ہوتے ہیں ہائی کورٹوں کا سپریم کورٹوں کو آئین کی ایک شک کے تحت دس اداروں میں ایک ہزار قوانین بنائے ہوئے ہوتے ہیں ہاں؟ آئین میں ایک شکے شخصی آزادی ہونی چاہیے یہ شکت اور مختلف اداروں میں ایک ہزار قوانین بنائے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں لازم بھائی لازم کو کہتے ہیں ہاں؟ تو اس پر فیصلے کرتی ہیں تو انہیں ایک ایک ہزار ہزار قوانین کے تحت ایک لاکھ حوالے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی کتابوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بعض کیس کو جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا جب فیصلہ کرتا ہے نا اس کے لیے لگتا ہے کہ اس کو اس سالے کو بھی بھیجو جس میں کہ پھر فیصلے شائع کی جاتے ہیں اور ریکارڈ میں رکھے جاتے ہیں اور بعض کا لکھ رہا ہے کہ کو نہ بھیجا جائے تو پاکستان کا ریکارڈ جو ہے نا اس کے تحت بڑے بڑے گٹھڑ پشاور لاہور کراچی اور بلوچستان کے کوئٹہ کی ہائی کوٹر میں پڑے ہوئے ہیں اتنی بڑی بڑی کتابیں پڑھے ہیں رحمۃ اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا اور میرے پاس ایک غیر مقدر مولوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے ملنے کے لیے آئے ہوئے اتنے میں کوئی ان کا مریض یا کوئی آدمی آیا انہوں نے کہا حضرت جذبات شانی ایسے بہت تنگ ہو یعنی جنسی جذبات بدکاری کے جذبات نفس میں بہت ابھرے ہوئے ہیں تو ہوں جو آدمی غیر موقع ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا لگتا بولتے ہیں جس لوٹے میں ایک گلاس پانی میں بہت اچھا لگتا ہے جو بھرا ہوا ہو اس میں آواز نہیں ہوتی ایسے ہی ہے نا بڑے لوٹے کیسے کرو اس میں آواز نہیں ہوتی جس میں ایک گلاس ایک گلاس ایک چلی کیسے کرو چھوٹ چھٹ آواز ہو رہی ہے اس اس پر نے اگرسانی کے بولنے سے پہلے اس نے کہا روزے رکھو سرو جان صاحب اس غیر مقلت نے کہا روزے رکھو حدیث میں روزے رکھو اس آدمی نے کہا روزے میں نے رکھے لیکن روزے رکھنے سے جذباتی شیبانیا اور بڑھ گئی اب وہ حدیث بیان کر رہے حدیث کہتی ہے کہ روزے سے جذباتی شہبانیہ کم ہوتے ہیں اور ایک آدمی نے اس کو برتا ہوا تجربہ کیا وہ کہتے زیادہ ہوتے آسانی السانی میں خاموش ہو گیا کہ آپ جواب دیں تو اب وہ ایسے دیکھ رہا ہے اور برق برہ گوری یعنی والے کا برق رہی گوری تو دیکھ رہا ہے کہ پتنی ہزارے میں یہ محاورہ رہا کہ منہ منگلار منہ منگلا رہا ہے منہ منگلا سیتا <laughs> دیکھ رہا ہے اب جواب نہیں دے رہا <laughs> ترا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ برفردار روزے رکھنے سے شہوت کا ٹوٹنا جس میں نہیں آیا ہوا روزے رکھنے سے کسرت روزہ کا آیا ہوا ہے کسرت روزہ سے ٹوٹتی ہے ایک دو تین روزوں سے زیادہ ہوتی ہے کیونکہ بدن آ رہے پیش ہو رہا ہے بہت کھاتے ہیں بدن پر اضافی بوجھ ہوتا ہے روزے سے اضافی بوجھ ہٹتا ہے اور بدن چست ہوتا ہے جب چست ہے ساری چیزوں میں چست ہو جاتا ہے سوچ میں چست ہوتا ہے دوڑنے میں چست ہو جاتا ہے کام میں چست ہو جاتا ہے اور جنسی ہے بدن کی وہ بھی چست ہو ہے تو جب کثرت روزہ ہوتا ہے نا روزے جب زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اندر سے نفس کا زور ٹوٹتا ہے اچھا پھر وہ غیر مقدم رہا ہے اچھا تو کا تجربہ ہے ہمارے ایک ساتھی اس کا معالجہ کرا رہے تھے تو کسی وقت میں نے مجلس میں کہا کہ حیوانی غذائیں جو ہوتی ہیں ان سے شیوانی اور غذا ابھرتے ہیں گوشت انڈا اور دودھ یہ چیزیں سے زیادہ ابھرتا ہے تو ایک ساتھی مہمان ہوئے تو ان سے پانی کے ساتھ بسکٹ کھا رہے ہیں لیکن اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دودھ پینے سے بھی بات شہبانی برتے ہیں ڈاکٹر میں نے دودھ بھی پرہیز کیا تو اس سے میں جو ہے تو اب درست ہوں دوست ہاں جی۔ وہ حضری تالا جتنی باطن کی برائیاں اور جتنی کمزوریاں ہوتی ہیں سب کا علاج ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور علاج علاج اللہ تبار کر قرآن عزیز میں ہی بیان کیا ہوا ہے ہاں یہ کہ اس کی تشریح اور اس کی تطبیق اور اس کا پھر آگے جو ہے اس اس پہ استعمال اور آگے اس کا عملی جگہ پر اس کو جو ہے تو اپلائی کرنا یہ پھر بہت گہرا فین ہے ہاں جی اور وہ اہل تصوف کا کی خاص میراث ہے ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں یہ بات یہ ہے کہ لوگ پوچھتے نہیں مشورہ نہیں کرتے ہیں ہمارا کیسے علاج آتے نہیں ہیں اس کے لیے اور یہ میرا تجربہ ہے کہ سچ بات ہے ہم تو ان پڑھ آدمی ہیں اور کوئی زیادہ پڑھا ہوا بھی نہیں ہے اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آدمی آتا ہے اس کا حال میرے پاس نہیں ہوتا ہے لیکن چونکہ سلسلے کو میں تو نہیں چلا رہا اللہ چلا رہا ہے ایسے ہی جانے میں اللہ رہنمائی ہو جاتی ہے کہ آدمی غیرت ہوتی ہے اور وہ کیا ایک جانبداری کی چیز ہے دوسرے مشاعر سے پوچھنا پڑتا ہے دوسرے اہل سے پوچھنا پڑتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں آدمی ایک طالب میرے پاس آیا وہ پوچھ رہا ہے جی اور میرے پاس حال نہیں آپ بتائیں اس بات حضرت مولانا چاندنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلسلے میں حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملی ملاقات ہوئی سہارنپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نظریہ کے شیخ ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں اور سہارنپور کے شیخ العزیز اور بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں خیر جب السانی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں کوئی بیس قسم کے کھانے پکوائے مہمان تم نے کہا کہ یہ مہمان کے اعزاز کے لیے اس طرح کرنا آتا ہے ثانی رحمۃ اللہ علیہ اس پائے کے مفسر اس پائے کے شیخ اس پائے کے فقیر جو صدیوں میں ایک آدمی پیدا ہوا کرتا ہے چودہویں صدی کے مجدد ہیں پوری صدی میں جتنے کتب ارشاد آتے ہیں ان میں ایک مجدد ہوتا ہے تو انہوں نے کہا حضرت حضرت خلیل میں سارے پوری اللہ سے ایک بات پوچھی کہ حضرت جب مرید آتا ہے تو میری نظر اس کے ہاتھ کی طرف چلی جاتی ہے کہ کوئی شکرانہ دیا میرے لیے لایا کہ نہیں لایا ہے کیسے مجھے اس بات کا غم پیدا ہو گیا تھا کہ میں تما ہو گیا ہوں یعنی تما کرنے والا ہو گیا ہوں حضرت صاحب نے مجھے جواب دیا کہ کیا اگر وہ ہدیہ نہ لایا ہوا ہو تو آپ کے آپ آپ اس کے ساتھ رویے میں آپ سے فرق آ جاتا ہے کہ رضیہ لانے والے کے ساتھ ایک طرح کا رویہ ہو جو نہ لائے ہوا کے ساتھ طرح کا رویہ ہو کیا آپ کا رویے میں فرق آتا ہے کہ نہیں آتا انہوں نے کہا حضرت رویے میں تو میرے فرق نہیں آتا ہے کہا پھر آپ فکر نہ کریں وہ تما نہیں ہے وہ وسپت ہے تما ہے وسپت ہے وہ تما نہیں ہے تو اتنی بڑی حیثیت والے لوگ بھی اپنے نفس کے بارے میں اور اپنی اصلاح کے بارے میں پوچھتے رہتے تھے تاکہ میں کسی غلط جذبے کے تحت استعمال نہ ہو جاؤں میں واقعات آپ کو سناؤں یہ حجیوں کے شکرانے حجی کے بارے میں مولانا احمد اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تاج احمد امروٹی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شیخ کے پاس جب جاتا تھا تو میں حجیہ نہیں لے جاتا تھا حجیہ نہیں لے جاتا تھا کیونکہ اتنی تنگ دستی تھی کہ وہ مشکل سے وہ مشکل کرائے کے پیسے پیدا ہوتے تھے اور پھر میں چلا جاتا تھا حاضر ہو جاتا تھا اور گسائی نہیں گزیا لے کر جائیں پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ علی ترمزی رحمۃ اللہ علیہ نے اخون دروازہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تم دیر کر کے آتے ہو نے کہا حضرت میں کیا کروں ہاتھ میں کچھ ہوتا نہیں ہے کہ آپ کے لیے میں لے کر آؤں تو اس لیے مجھے میں گھر سے آتا ہوں وقت لگ جاتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ میں حجیہ والوں کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوا ہوں میں آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا ہوں فرمایا کہ حجیے والے خان خوانین ان کو تو اللہ پکڑتا ہے پکڑ کر میرے پاس لاتا ہے مجھے دینے کے لیے یعنی ان کو پکڑ کر لاتا ہے مجھے دینے کے لیے اور میں تو آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوں جو اللہ کا نام سیکھنے کے لیے ہوں شکرانہ بنا اور عرفانی رحمۃ اللہ علیہ کئی سارے رشتے دار غریب مریضوں کو اپنے جیب سے پیسے دیتے تھے جانے آنے کا کرایہ دیتے تھے ہاں؟ کہ اللہ کا نام سیکھنے والا ہے کہا میں تو آپ لوگوں کے لیے بیٹھا ہوا میں نے نہیں بیٹھا ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ کو زور سے پکڑ کے لاتا ہے پشاور کے پاس چھوٹے گاؤں ہیں قصبے گاؤں ہیں پڑوسی ریگی وغیرہ یہاں ایک مولوی صاحب تھے مولوی گلاب تھے اچھا میں ایک سارے آدمی تھے مسجد کی دو کنال زمین تھی پشاور میں مسجد کو زمین دیا کرتے ہیں کہ اس کو کاش کر کے ماں کے لیے روزی کمائے اس کو مالکانہ کہتے ہیں تو یہ بڑے استاد ہوتے تھے زمیندار جنہیں پڑوسی پڑوسی والے لوگ مجھے مجھ سے کہہ رہے تھے کہ ہم جب فصلانہ دیتے تھے امام کو نا تو یہ ہر وقت تازہ ہوتا تھا آرام کر رہا ہے بس اس لیے ہمیں نماز ہے وہ لمبی پڑھا رہا ہے ہاں جی؟ اور تقریر ہے وہ لمبی کر رہا ہے تو کہتے آخر ہم نے جو ہے تو بیس کنال زمین دی نا کہ ساری جی بس جان لا کو ہے فصل کرے تو کہتا یہ بھی اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے کہ نماز لمبی پڑھا ہی نہیں سکتا ہے <laughs> خیال بڑے بات کیا رض کر رہے تھے جی ہاں پیر بابا صاحب کی بات کی طرح میں کہا میں آپ کے یہاں ہوں کسی کو یاد آیا دو کے نام زمین کی بات نہیں مولی گلاب صاحب کا دوسرا بھائی صاحب کا خیال تھا کہ اب یہ والد صاحب کے بعد صاحب اب تو میں ہوں مجھے امام ہونا چاہیے کیسے ہو گیا ہے خیر ذرا متقی آدمی تھے لوگوں نے ان کو بنایا تھا آخر اس نے دو کنال زمین کے لیے قتل کر دیا مودی کو قتل کر دیا اور کت شہید ہونے کے بعد ان کے بال بچے چھوٹے چھوٹے بال بچے بالکل بیاسا رہے تھے ان کا ایک تالاب میں گرایا تھا تالاب سے نکالا تو اس میں اس طرح ہوا کہ کسی آدمی نے کہا کہ گلاب بابا کو تالاب تو گردو لے وہ لگا تالاب اور کی شفا دیں بس کا لوگ آتے ہیں پانی لے جاتے ہیں شفا ہو رہی ہے اور ان کے بیٹوں کو شکرانے دے کر جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں غلطی کے اندر کھیل کے ایک بزرگ تھے ہمارے میاں محمد جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ دو کالا دا بھائی دیا بنی دو کالو پڑے بھائی تو ان کے بیٹوں کو اللہ نے اتنی آمدنی دی کہ انہوں نے بیس کنال زمین خریدی ان بچوں نے اپنے لیے اور اللہ نے حوصلہ والے آدمی کے بچوں کے لیے روزی کا غیر سے بندوبست سچ بات ہے آپ لوگوں کے آگے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں اور بڑی بڑی حیثیت ہیں بڑے بڑے قوانین ہوتے ہیں اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ میں تو اس تصور کے سلسلوں میں سے انتہائی گھٹیا حال میں آدمی ہوں اس کو کچھ پڑھنا میں نصیب نہیں ہوا کا حاصل کرنا میں نصیب نہیں ہوا میں بزرگوں کی باتیں سنی ہیں مجھے یاد رہ گئی ہیں اور جو لاتے ان کو میں مارتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو آپ کے خان داستہ خانے کے باہر فن خان لڑکے بریت داستہ اکڑی بھی ہے ادھر تدا جو خوار سے لٹے تو کہی ہو رگ دشی کولے وہ چلے ایک واقعہ سناؤں گا آپ پنجاب سے ایک افسر آیا یہ بینک بینک کا افسر یہ بہت بڑا افسر ہے بیٹے کو لے کر آیا کہ میرا بیٹا جو ہے انجینئر ہوا لیکن جس کی زندگی تباہ ہوئی ہے اس کا کوئی نہیں ہو رہی ہے تو میں نے کہا بچے بولو آپ دونوں باپ بیٹا بیٹھے میں نے کہا بچے بولو کسی بات کو چھپانا نہیں ہے اور جو آپ پر گزری ہے سب بتاؤ نے کہا جی بس میں آپ سے کیا بات چھپاؤں جب میں چھوٹا بچہ تھا تو یہ نومر لڑکیوں کو نوکر رکھتے تھے اور ان وہ نوکر لڑکیاں جنہوں نے مجھے حروی پر ڈالا ہے وہ ایسی میری عادتیں خراب کی ہیں کہ میں باپ کے زور سے انجینئر تو بن گیا ہوں نوکری مجھے مل گئی ہے لیکن میں کام نہیں کر سکتا میری آتے ہیں وہی خراب ہے تو ایسے میں نے کل میں غور کیا تو اندازہ ہوا کہ اس کا اس کا اس کی سلاٹ اور باتوں سے تعبیروں سے وزیف نہیں ہو سکتی اچھا موٹا تکڑا لڑکا تھا اٹھا میں اسے پکڑا ٹانگ سے سیٹا اور اسے مارا نیچے اللہ تو سکون میں نے تو شروع سے اور اس کو لاتے ہیں کہ مارے مارا مارا جائے اور پھر لوگ اردو میں بات بھی نہیں سمجھتے اس کو انگریزی میں گالیاں مغل گالی ہے سمجھے مولانا والی اب ان کا باپ ڈرا ہوا ہے کہ یا اللہ اب ایسے ہی آٹے گا شفا طرح مجھ پر بالکل شروع کیا تو پھر کیا کریں گے اس کے بعد تو پھر چلے گئے پھر وہاں سمجھا نے پیغام بھیجا کہ لڑکے پر اللہ کا فضل ہوا سردا کا فضل سوائے اس بار پٹائی ہو نہیں سکتا تھا ہمارے بزرگ گزرے ہیں مولانا مسا روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ جامع کے شیخ العدیز گزرے اور ایسے عجیب آدمی تھے کہ آدمی آتا تھا میرا فلانا کام ہے کہتے دو بیس ہزار روپے شکرانہ کام ہو جائے گا یہ لوگ تازی ہو گیا وہاں کام ہوتے تھے دس ہزار شکرانہ دو پانچ ہزار شکرانہ دو اس سے کم شکرانہ نہیں ہوتے تھے تو آپ سوچتے ہوں گے کہ بڑے بنگلے ان کے بڑی جائیدادیں ہوئی ہوں گی کوئی بنگلے کوئی جائیداد نہیں چھوڑے کیونکہ کتنی بیوائیں کتنے یتیم کتنے غریب کتنے بیاسرا کتنے مریض یہ ان کے پیسے پر پن رہے تھے ایک دفعہ ایک نام نیاد سے وزیر مرکزی صرف کا نام ہے اس کا کبھی کیا اسلام کے خلاف بولتا ہے کبھی کیا اسلام کے خلاف بولتا ہے تو یہ گیا تعویذ لینے کے لیے لوگوں نے کہا شرف گن ہے مرکزی وزیر حضرت صاحب تعویذ لینے کے لیے آیا ہے تو آگے ہوا نا جی آگے ہوتے ہیں کھینچ کر مارا تھپڑ ہو گرایا نکالا اسے باہر باہر نکالا جی بری کو باہر نکالا گیا آپ کو پتا تھا کہ اب مسئلہ تو ایسی حال تو آخر جی کے ذریعے ہونا ہے آپ کیا کرنا پھر آیا اندر حضرت صاحب تھپڑ تو مار دیا تو تعویذ دو نا کہا دو ایسے اب تعویذ اس کو دے دو کس کا مسئلہ شکرانے پر نہیں آپ تھپڑ پر آپ سبحان اللہ جی تو خیر عرض کر رہا تھا آپ کی شروع میں کیا بات عرض کر رہے تھے جی پیر بابا صاحب نے کہا کہ میں تو آپ کے لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے میں شکرانے والے کھانا کو نہیں بیٹھے ہوئے ان کو تعلق پکڑ کے لاتا ہے میرے پاس یہاں کے یعنی سارے مسائل کو پورا کرنے کے لیے تو سچ بات ہے جی یہ تو اللہ کا تعلق ایسی بات ہے اتنی ایسی چیز ہے ایسا دلانے والی ہے دنیا پر دونوں جگہ پر تو اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں لا إله إلا الله لا إله إلا الله